وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون اور وہ اللہ ایسے ہیں جنہوں نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ عارضی رہنے کی بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور وہ اللہ ایسے ہیں جنہوں نے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا مزید بیان ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے تم کو ایک روح یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا جیسا کہ فرمایا اے لوگوں اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جنہوں نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اللہ نے ان سے ان کی بیوی کو اور پھر ان دونوں سے بے انتہا مرد اور عورتیں پیدا کی اور فرمایا کہ پھر تم قرار پذیر ہوتے ہو اور پھر دوسری جگہ سونپ دیے جاتے ہو اس جملے کے معنی میں مفسرین کے اختلافات ہیں مصدرک حاکم میں ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد رحم مادر ہے اور مستودع سے مراد پشت پدر یعنی باپ کی پیٹ کی جگہ ہے اور بعض کہتے ہیں مستقر سے مراد قرارگاہ دنیا اور مستودع سے مراد آخرت بعد از موت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ استقرار فی الارض اور ودیعت بعد مرگ یعنی موت کے بعد مراد ہے حسن بصیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مرنے پر جو عمل رک گئے یہ مستقر ہے اور مستودع دار آخرت ہے لیکن قول اول زیادہ درست ہے ہم سمجھنے والوں کے لیے بات کو کس قدر واضح انداز میں بیان کرتے ہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا جو مبارک ہے اور بندوں کے لیے رزق مہیا کرتے ہیں مخلوق کی مدد کرتے ہیں اسی سے ہم ہر قسم کی نباتات اگاتے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ پانی ہی سے ہر شے زندگی پاتی ہے اسی سے کھیتی اور سرسب درخت اگتے ہیں انہی درختوں میں پھر دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں ہم انہی کے اندر سے ایسے دانے نکالتے ہیں جو ایک سے ایک جڑے ہوتے ہیں جنہیں خوشے اور گچے کہتے ہو درخت خرما میں خوشے دار ڈالیاں ہوتی ہیں قنوان قنو کی جمع ہے جس کے معنی ہے تازہ خرما کے گچے جو قریب قریب اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے جڑے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قنوان ان دانیہ سے چھوٹے چھوٹے درخت خرما جن کے خوشے زمین سے لگے ہوں مراد ہیں اہل حجاز تو اسے قنوان کہتے ہیں لیکن بنو تمیم کے قبیلے والے قنیان یا کے ساتھ کہتے ہیں اور یہ قنو کی جمع ہے جیسے سنوان سنو کی جمع ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ انگور کے باغات یعنی انگور کے باغات ہم زمین پر پیدا کرتے ہیں خرما اور انگور کا ذکر فرمایا کیونکہ یہی دونوں اہل حجاز کے بہترین پھل سمجھے جاتے ہیں بلکہ ساری دنیا کے بہترین ثمر یہی ہیں اللہ پاک اپنے احسان کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان خرما اور انگور کے پھلوں سے تم شراب بناتے ہو اور اچھی غذا اپنے لیے تیار کرتے ہو یہ آیت شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی ہے اس بات کو ذہن میں رکھیے اور فرمایا کہ زمین میں ہم نے خرما اور انگور کے باغات بنائے اور فرمایا کہ زیتون اور انار کے بھی باغات جو پتوں اور شکل کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مشابہ اور قریب ہیں لیکن پھل اور شکل اور ذائقے اور طبیعت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ پھل پک جائے تو اس کے پھل کی طرف تو دیکھو یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تفکر کرو کہ کس طرح ان کو عدم سے وجود ملائے حالانکہ پھل بننے سے پہلے یہ بھی جلانے کی لکڑی تھی پھر یہی لکڑی خرما اور انگور اور دوسرے میوے بن گئی جیسا کہ فرمایا کہ زمین پر گنجان درخت اور انگور اور کھیت کے باغات میں جو خوشے دار بھی ہیں اور غیر خوشے کی بھی سب کو پانی ایک ہی قسم کا ملتا ہے لیکن کھانے میں ایک بہت افضل ہوتا ہے دوسرے سے اسی لیے یہاں فرمایا کہ اے لوگوں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی کمال دلالتیں ہیں اس کو ایماندار لوگ ہی سمجھتے ہیں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں